میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ ہر میں مغربی ہے گانا حرم نہیں ہے فرنگی کرشم بازو کرشم سازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت